السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ رب ولا عدوان لا لا الله وحده شريك له محمدا عبده ورسوله بلغ ونصح وتركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها محمد هالك صلوات صلاسّلم و عل و عصاب امن تدید وسنب سنت ہی علیہ دین وباغ آج بہت ہی اہم مسئلہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے اور وہ مسئلہ ہے کہ امت مسلمہ معتدل امت ہے معتدل قوم ہے اس کا اعتدال جو ہے اس کا معنی اور مطلب کیا ہے وسطیت کا معنی اور مطلب کیا ہے یہ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے آئیے پہلے مصنف کی عبارت پڑھتے ہیں بڑی مختصر عبارت ہے لیکن اس کے اندر بہت سارے معانی پنہا ہیں مصنف فرماتے ہیں اہل سنت اور جماعت کے بارے میں صلب صالحین کے عقیدے اور محض پر چلنے والی جماعت کے تعلق سے کہ بل ہم وسط و فی فرق العما کما ان العمت تہی الوسط و فی العمم کہ یہ لوگ اہل سنت الجماعت والے یہ امت کے مختلف فرقوں میں راہ اعتدال پر گامزن ہیں یعنی وسطیت ان کی یہاں پائی جاتی ہے جس طریقے سے کہ یہ امت دوسری امتوں کے مقابلے میں معتدل امت ہے یہاں پر وسط کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور وسط کا معنی اور مفہوم کیا ہے اس کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اس مفہوم کا آج بہت غلط سے استعمال ہو رہا ہے یہ مفہوم اور اصطلاح بہت جازب ہے پرکشش ہے اور ہر شخص ہر فرقہ ہر جماعت اپنے مضمون مقاصد کے لیے اس لفظ کو استعمال کرتی ہے کون سا لفظ اعتدال کا لفظ اور وسطیت کا لفظ آپ دیکھیں گے کہ جو منحرف افکار والے لوگ ہیں ملحد لوگ ہیں وہ لوگ بھی اس لفظ کو اور اس اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں یہود و نصارہ کے مقابلے میں اور وہ کہتے یہ ہیں کہ یہود و نصارہ ان کا جو دین ہے آسمانی دین ہے یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اسلام ایک متدل دین ہے وسطیت والا دین ہے لہذا ایسے لوگوں کو بھی چونکہ یہ بھی آسمانی دین ہے دین اسلام شریعت محمدیہ اور وہ بھی آسمانی دین تھا یہودیت اور نصرانیت لہذا ایسے دور میں ایسے وقت میں اسلام کے اعتدال کا تقاضا یہ ہے کہ ان لوگوں کو بھی برحق مانا جائے اس لیے کہ یہ ان لوگوں کے مقابلے میں صحیح راستے پر ہیں کم سے کم ان کا اللہ پر ایمان ہے نبیوں پر ایمان ہے آخرت پر ایمان ہے جو بتوں کو پوچھتے ہیں جو پتھروں کو پوچھتے ہیں درختوں کو پوچھتے ہیں شجر و حجر کو پوچھتے ہیں اللہ پر ایمان نہیں رکھتے آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے مقابلے میں ان کا یہ صحیح راستے پر ہیں لہذا اعتدال اور وسطیت یہ ہے کہ اس کو بھی برحق دین سمجھا جائے یہ ان کے یہاں وسطیت اور اعتدال کا معنی مفہوم ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو اسلام کے احکام ہیں وہ تشدد پر مبنی ہیں جیسے مان لیجیے اسلام کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی زنا کرتا ہے اس کو سزا دی جاتی ہے کوئے لگائے جاتے ہیں شادی شدہ ہے تو رزم کیا جاتا ہے شراب پیتا ہے تو کوئے لگا جاتے ہیں چوری کرتا ہے تو ہاتھ کاٹے جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تشدد ہے یہ اعتدال وسطیت پر مبنی نہیں ہے پہلے زمانے میں چیز تھی اجڑ قوم تھی عرب کے لوگ اجڑ تھے وہ لوگ زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے زیادہ ان کے ہاں علم نہیں تھا ثقافت نہیں تھی آج سب پڑھے لکھے لوگ ہیں اس لیے درمیانی راہ اختیار کی جائے ان کو جیل میں ڈال دو کچھ جرمانہ لے لو ان کو چھوڑ دو ہاتھ کاٹنا یہ تو بہت بڑی بات ہے تو ان کے ہاں اعتدال کا معنی مفہوم یہ ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رائے عامہ کے مطابق انسان کو چلنا چاہیے جدھر کی ہوا ہو ادھر کی چلو کیا وہ اسرے کا ایک محاورہ ہے چلو تم ادھر کی ہوا ہو جدھر کی جس طریقے سے لوگ ہوں اس طریقے سے آپ بھی چلیے کسی پر نکیر مت کیجیے بدعت پر رد مت کیجیے شرک پر مت رد کیجیے سب کو صحیح کہیے کل کی پالیسی اپنا لیجئے یہ اعتدال ہے اسلام کا کسی پر رد مت کیجیے منکر سے مت منع کیجیے لوگوں کو کچھ لوگ اس کا مفہوم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اعتدال اسلام کا یہ وسطیت کمانا اور مفہوم ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کسی بھی مسئلے کے اندر جو درمیانی قول ہو اس کو اپنا لیا جائے یہی وسطیت ہے جیسے کسی مسئلے کے اندر دو قول ہے ایک قول کہتا کہ حرام ہے ایک قول کہتا ہے کہ واجب ہے کہتے ہیں کہ دونوں کو چھوڑ دو یہ کہو کہ مکرو ہے وہ یہ وسطیت یہ درمیانی راہ ہے درمیانی راہ اپنا لی جائے بہت سارے لوگ اس بات کا یعنی یہ وسطیت کا یہ معنی اور مفہوم سمجھتے ہیں حالانکہ وسطیت کا معنی یہ مفہوم لینا درمیانی یہ اس کا ایک تنگ مفہوم ہے وسطیت کے معنی ہوتے ہیں درمیانی کے آتے ہیں معنی لیکن اس کو یہی سمجھنا کہ یہی وسطیت ہی اعتدال ہے یہ غلط ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسئلہ غلو سے پاک ہو تفریح سے پاک ہو عدل پر مبنی ہو اس کے اندر خیر ہو تب جا کر کے وہ مسئلہ وسطیت والا ہوتا ہے ورنہ اگر آپ درمیانی کہیں گے کہ درمیانی راستے کو امرا لینا یہی وسطیت ہے تو منافقین بھی وسط والے ہو جائیں گے اللہ نے کیا فرما منافقین کے بارے میں کہ مذہب زبینہ بین لا الہ ولا الہ الا یہ نہ کافر ہے نہ مسلمان ہے دونوں کے درمیان ہے تو منافقین بھی وسط قوم بن جائے گی آپ معتضلہ کو لے لیجئے معتضلا وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو بڑے گناہوں کا مرتکب ہے نہ مسلمان ہے نہ کافر ہے دنیا کے اندر اہل سنت اور جماعت سرب سارین کے عقیدے اور منحط پر چلنے والے صحابہ کے راستے پر چلنے والوں کا قول یہ ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بڑے گناہوں کا مرتکب دنیا میں مسلمان کے حکم میں ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت اگر اس نے شرک نہیں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو بڑے گناہوں کو معاف کر دے اگر اس نے شرک نہیں کیا اگر شرک کیا توبہ کر لیا تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا اور وہ آخرت میں اگر جہنم میں جائے گا بھی تو ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رہے گا یہ اہل سنت اور جماعت کا قول ہے خوارج کیا کہتے ہیں کہ بڑے گناہوں کا مرتکب کافر ہے کافر ہو جاتا ان کے ہاں اور وہ آخرت میں ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا معتضلا کیا کہتے ہیں کہ وہ کافر نہیں ہوتا نہ مسلمان ہوتا ہے اہل سنت الجماعت سلب صارحین کے عقید و مرحد پر چلنے والے کیا کہتے ہیں کہ مسلمان ہے دنیا میں اس کے ساتھ مسلمان کا سلوک کیا جائے گا آخرت میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے خوارج کہتے نہیں آخرت میں ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا دنیا میں بھی کافی ہے ایک دوسرا فرقہ ہے معتضلا عقل پرست وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ منزلہ بین المنزلتین ہے کیا مطلب نہ مسلمان ہے نہ کافر ہے اب یہ خوارج اور جو سلب صالحین کے عقیدے اور منہج والے لوگ ہیں ان کے درمیانی والا قول ہے نا یہ نہ ہم اس کو مسلمان مانتے ہیں نہ کافر مانتے ہیں معتضلاء کے بقول خوارج اس کو کافر مانتے اہل سنت اس کو مسلمان مانتے یہ کہتے ہیں نہ مسلمان ہے نہ کافر دونوں کے درمیان ہے تو یہ درمیانی قول ہے نا تو اگر کسی بھی مسئلے کے اندر درمیانی قول یہی وسطیت ہے تو اس کا مطلب یہ کہ معتضلا حق پر ہیں معتضلا کا قول صحیح ہے حالانکہ ان کا قول صحیح نہیں ہے تو وسطیت کا معنی مفہوم یہ نہیں ہے کہ کسی بھی قول کے اندر درمیانی راستہ اپنا لینا ایک کہتا حلال ایک کہتا واجب مکروح لے لو ایک کہتا کچھ ایک اس کے نیچے والی بات کہتا درمیانی والی بات لے لو ایسا نہیں ہے اور ہماری زندگیوں کے اندر بھی یہ مفہوم نہیں پایا جاتا ہے درمیانی اب کوئی یہ کہے کہ ایک آدمی بہت عقل مند ہے اور ایک مجنون ہے لہذا جو متوسط ذہن والا ہے وہی بہتر ہے درمیانی نہ بہت عقل مند نہ مجنون درمیانی وہ صحیح ہے یا کیا صحیح ہوگا ایک آدمی بچہ سو نمبر لے کر آتا ہے امتحان میں ایک فیل ہو جاتا ہے درمیانی کیا ہوگا پچاس نمبر لے کر آئے چالیس نمبر لے کر کے آئے یہ درمیانی والے لوگ ہیں یہ اچھے ہیں کیا وہ اچھے ہوں گے نہیں اچھے ہوں گے تو درمیانی والا راستہ ہمیشہ اچھا نہیں ہوتا ہے تو وسطیت کا معنی ایک ہے مفہوم یہ درمیانی لیکن یہی اس کا ایک مفہوم نہیں ہے اس کی اور بہت ساری شرطیں ہیں وہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں تب جا کر کے وہ مسئلہ صحیح ہوتا ہے تو وسطیت کا جو معنی اور مفہوم آج ہمارے معاشرے کے اندر استعمال ہوتا ہے وہ غلط لوگ استعمال کرتے ہیں عام طور پر شرک بدعت خرافات کرنے والے بھی کہتے ہیں یہ ہمارا قول معتدل ہے ہمارا قول وسطیت پر مبنی ہے حالانکہ شرک اور بدعت کی بات ہوتی ہے جو لوگ الحاد کرتے ہیں وہ بھی اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں اس لیے صحیح مفہوم کیا ہے اعتدال کا اور وسطیت کا کتاب و سنت اور سلب سالین کے اخوال کی روشنی میں یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہم دھوکہ نہ کھائیں تاکہ ہم دھوکہ نہ کھائیں کہ کوئی اعتدال کا نام لے رہا ہے تو آپ سمجھیں کہ ہاں یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں اور ان کا قول صحیح ہے یا کوئی وسیعت کا نام لیتا ہے تو ہاں یہ تو صحیح لوگ ہیں سلب سالین کے عقید منہج والے لوگ نہیں اس لیے اصطلاحات کا استعمال کہاں ہو رہا ہے یہ بھی ہمارے لیے جاننا ضروری ہے اس سے پہلے بات میں بتا چکا ہوں کہ معتضلاء کے ہاں پانچ اصول ہیں ان میں سے ایک اصول توحید کا ہے توحید کتنا اچھا لفظ ہے یہ کتنا پیارا لفظ ہے توحید کے بغیر انسان کی نجات ہی نہیں ہوگی لیکن توحید کا معنی کیا ان کے ہاں توحید کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا انکار کر دینا اللہ کے لیے کوئی صفت نہ ماننا یہ توحید کا معنی معتضلہ کے ہاں اس طریقے سے ان کے جو اصول ہیں بڑے پیارے اصول ہیں ان کا ایک اصل ہے عدل عدل اب عدل کی بنیاد پر تقدیر کا انکار کرتے ہیں کہتے ہیں تقدیر ماننا یہ کیا ہے بندے کو مجبور ماننا ہے اور اللہ رب العالمین نے کسی کو مجبور بنا کر کے نہیں پیدا کیا ہے اور تقدیر ماننا یہ ظلم ہے گویا کہ مجبور ہے اس گناہ کے کرنے پر لہذا وہ عدل کی بنیاد پر اس اصطلاح کے پیچھے وہ تقدیر کا انکار کر دیتے ہیں کہتے اسلام کے اندر تقدیر نہیں ہے تقدیر کا انکار کر دیا متضلاع نے عدل کتنا پیارا لفظ ہے عدل اور انصاف امر بالمعروف نہیں منکر ان کا ایک اصول ہے معروف کا حکم دینا منکر سے روکنا کیا مطلب اس کا ان کے ہاں اس کا مطلب یہ کہ ان کے اپنے جو عقائد عقائدوں معروف ہیں اس کی لوگوں کو حکم دینا منکر جو ان کے عقیدے کے خلاف ہے اسے لوگوں کو منع کرنا یہ اصول تو اہل بدعت کے ہاں بھی پایا جاتا ہے وہ بھی اپنی تبلیغ اپنی دعوت کا نام اور بھی معروف نہیں منکر ہی دیتے ہیں ان کی سمجھ جو معروف ہے اس کی طرف بلاتے ہیں اور جو حالانکہ حقیقت معروف نہیں وہ منکر ہے اور جو منکر ہے ان کے اپنے سمجھ کے مطابق اسے لوگوں کو منع کرتے ہیں تو اصطلاحات سے انسان کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے یہ ان کی اصطلاح ہے بہت پیاری اصطلاح ہے یہ اعتدال کا نام لے رہے ہیں وسطیت کا نام لے رہے ہیں کہ ہم معتدل امت ہے معتدل فرقہ ہیں وسطیت ہمارے یہاں پائی جاتی نہیں اس انسان کو دھوکہ نہیں کھایا جاتا اس کا مفہوم کیا بیان کر رہا ہے اعتدال کا وسطیت کا یہ جاننا ضروری ہے تو یہ جو ساری چیزیں میں نے بتائی ہیں آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں خوارج بھی اپنے آپ کو معتدل سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے یہاں رزم نہیں ہے یا اس طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ان کے یہاں نہیں پائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہم معتدل لوگ ہیں ٹھیک ہے کیا ابھی ایک فتویٰ ہمارے امام صاحب نے پڑھا کہ ان سے لوگوں نے سوال کیا کہ بھائی اسلام کے اندر جب عورت کو طلاق دے دیا جاتا ہے تو طلاق دینے کے بعد تین حیض تک عورت انتظار کرتی ہے تین حیض اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دیا اس کی اتنی عدت ہوتی ہے تین حیض تو کہہ رہے ہیں کہ آج دنیا بہت ترقی کر چکی ہے تین حیض انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے جا کر کے ڈاکٹر سے ہم پوچھ لیتے ہیں چیک کرا لیں گے کہ عورت حمل سے کہ حمل سے نہیں ہے تین حیض تک انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے ان کے یہاں اعتدال یہ ہے کہ اب تین حیض کا زمانہ چلا گیا دنیا بہت ترقی کر چکی ہے اب تین حیض انتظار کرنا ہے اتنا لمبی مدت پورا تین مہینہ تین حیض سمجھ لیجیے ڈھائی مہینہ بھی ہو سکتا ہے تین مہینہ بھی ہو سکتا ہے تو اتنی لمبی مدت انتظار کرنے سے کیا فائدہ ہے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے چیک کر لیں گے کہ عورت حمل سے کہ حمل سے نہیں خلاص مسئلہ حل ہو گیا کیا ضرورت ہے عورت کی وفات جاتی شوہر کی چار مہینہ دس دن تک عورت انتظار کرتی ہے کیا ضرورت ہے بس جا کر کے پتا کر لو کہ حمل سے کہ حمل سے نہیں خلاص ہو گیا مسئلہ اتنی لمبی مدت انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے تو لجنا دائمہ نے کیا جواب دیا جو دائمی فتویٰ کمیٹی علماء کی کہ شریعت نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا عما کا ربو کا نسیہ اللہ ابامن کوئی بات بھولا نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اللہ کا دین ہے شریعت ہے یہ کس طریقے سے اسی پر عمل کیا جائے گا یہ قیامت تک حکم باقی رہے گا یعنی کہ اعتدال کے نام پر ہم عدت گزارنا چھوڑ دیں کہ نہیں اب جا کر کے ڈاکٹر چیک کرا لو خلاص معاملہ ختم ہو گیا جا کے حمل سے نہیں جا کر کے شادی کر لو کیا ضرورت ہے تین مہینہ انتظار کرنے کی یہ بات غلط ہے تو اعتدال اس کا معنی نہیں ہے اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات کتاب اللہ اور سنت رسول سے صلب صالحین کے فہم کے مطابق ثابت ہونا چاہیے وہ اعتدال ہوتا ہے کیونکہ جو حق ہوتا ہے دو گمراہیوں کے درمیان رہتا ہے یا تو غلو ہوگا اس کے اندر یا تو اس کے اندر تقسیر ہوگی کوتاہی ہوگی ان کے درمیان حق رہتا ہے ان کے درمیان حق رہتا ہے تو یہ اعتدال کا معنی اور یہ وسطیت کا ہے اللہ رب العامن ہموں کو امت وسط بنایا وہ علی کا کم امت وسطہ شہدا الناس و یقون رسول علیکم شہیدہ اللہ نے تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے لیے گواہی دو امت وسط یا لفظ وسط کی تعریف ہمارے بھی نے کیا فرمائی ہے ہمارے بھی فرماتے کہ وسط کے معنی ہے عدل عدل والے اسی لیے قیامت کے دن جب ہر امت اپنے نبی کی تکزیب کر دے گی اور یہ کہے کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا تو اللہ ابلام اس امت سے پوچھے گا نور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بلائے گا کہے گا کہ ہم نے تم کو بھیجا تھا پیغام پہنچایا کہیں گا ہاں اللہ ان کی قوم کو بلائے گا ان سے پوچھے گا کہیں گے نہیں نور علیہ السلام جھوٹ بول رہے ہیں ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا کوئی نبی نہیں آیا اب اللہ تعالیٰ نور علیہ السلام سے پوچھے گا کون تمہارے لیے گواہی دے گا وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہی دے گی ہماری امت بلائی جائے اللہ کے رسول کی امت بلائی جائے گی اور وہ گواہی دے گی کہ ہاں حضرت نو علیہ السلام کو اللہ رب العالمین ان کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا تھا کیسے پتا چلا ہم کو اس لیے کہ اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے سچا کلام اللہ کی کتاب ہے اس لیے قرآن سے ہم نے جانا حدیثوں سے جانا کہ نور علیہ السلام نے اپنے پیغام کو ان کی امت تک بلا کم و کاست کے پہنچا دیا تو یہ امت گواہی دے گی ہر قوم کے لیے ہر نبی کے لیے تو یہ عدل انصاف کے ساتھ گواہی کے اندر عدل ضروری ہے اس لیے جو گواہی عدل کی بنیاد پر نہیں ہوتی وہ گواہی نہیں مانی جاتی عدل کی بنیاد پر شہدا الناس تاکہ تم قیامت کے دن لوگوں کے لیے گواہی دینے والے بنو تو یہ امت کے دن یہ گواہی دے گی یہ امت قیامت کے دن تو عدل وسط کے معنی کیا ہوا عدل والے لوگ یہ امت عدل والی امت ہے انصاف والی امت ہے یہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتی نہ اپنے دشمنوں کے ساتھ نہ ظلم کرتی ہے نہ اپنے لوگوں کے ساتھ وہ غلو کا شکار ہوتی ہے جن کا جو حق ہے ان کا حق دیتی ہے اسے اللہ رب نے سمجھا کہ اگر تمہارے اپنے خلاف بھی ہو تو تم تو بھی اس کو تم تسلیم کرو اپنے خاندان کے خلاف ہو بھائی کے خلاف ہو رشتہ داروں کے خلاف ہو تو یہ نہیں کہ ہمارے رشتہ دار ہیں ان کے لیے ہم جھوٹ بول دیں نہیں شریعت ہمیں اس بات کے اجازت نہیں دیتی ہے ولا جرمن قوم اللہ تعدل اقرب التخبہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم ان سے عدل نہ کرو عدل کرو یہی تقوا ہے عدل تقوا دشمنوں کے ساتھ بھی عدل اپنوں کے ساتھ بھی عدل سب کے ساتھ عدل اس لیے جو اہل سنت الجماع صلی صالین کے عقید و مرح پر ہیں وہ کسی بھی شخص اور کسی بھی فرقے کے بارے میں ظلم سے اور الزام سے کام نہیں لیتے ہیں کہ ان کی طرف کسی ایسے قول کی نسبت کر دیں جس کے وہ قائل نہیں ہیں وہی نسبت کرتے جس کے وہ قائل ہوتے ہیں عدل بنیاد ہے یہ اور لوگوں کیا چیز نہیں ہے آپ اگر کوئی بات نہیں کریں گے تو بھی آپ کی طرف منسوخ کر دیں کہ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے جیسے ہماری طرف بہت ساری باتیں لوگ منسوخ کرتے ہیں ہماری طرف یعنی ہم اہل سنت الجماعت سلب سارم کے عقید و مرحد پر چلنے والے جب یہ دعوت اٹھی تھی سعودی عرب کے اندر محمد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تو کتنا پروپیگنڈا کیا گیا کہا کہ یہ لوگ تو بہنوں کے درمیان دو بہنوں کو ایک ساتھ شادی کرنے کو جائے سمجھتے ہیں کتنا پروپیگنڈا یہ انبیاء کی شام میں گستاخی کرتے اولیاء کی شام میں گستاخی کرتے اور محرمات کا ارتکاب کرتے محرمات کو جائز قرار دیتے ہیں ایسے ایسے پروپیگنڈے ان کی طرح منسوخ کیے گئے حالانکہ یہ سب ان سے بری تھے سب جھوٹی باتیں تھیں الزامات تھی ساری چیزیں یہ ساری باتوں سے بری تھی تو جو صحیح عقیدے کا نہیں ہوتا ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف بھی نہیں ہوتا ہے اور عدل اور انصاف کی بات اس کی یہاں نہیں ہوتی ہے اس لیے اپنے مخالف کے لیے جو چاہتا ہے استعمال کر لیتا ہے لیکن جو صحیح عقیدے کا ہوتا ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اور سرب سارین کے عقیدے اور منحص کو پرانے والا ہوتا ہے وہ اپنے مخالف پر بھی الزام تراشی نہیں کرتا وہ جو کہتے وہی کہے گا اسے زیادہ نہیں کہتے ایسی بات کی طرف نسبت نہیں کرتے ان کی جو بات انہوں نے نہیں کہی ہو تو عدل اور انصاف والے امت وسط والے عدل اور انصاف والے دوسرا معنی اس کا بیان کیا گیا خیار خیار مطلب پسندیدہ اور بہترین لوگ عدل خیر ہے حق خیر ہے اس لیے وسطیت کا معنی یہ ہوگا کہ عدل و کرنے والے اور خیر والے اور وسطیت کا ایک معنی ہے درمیانی اللہ سر کے حدیث ہے البرکہ تنزل فی وسطی تعام کی برکت جو ہوتی ہے کھانے کے بیچ میں نازل ہوتی ہے فکلو منہا ہی لہٰذا برتن کے کنارے سے کھاؤ درمیان سے نہ کھاؤ درمیان کے اندر کیا ہوتی بیچ کے اندر برکت نازل ہوتی ہے یعنی صحن رکھا ہوا ہے تو آپ کہاں سے کھانا شروع کریں گے آپ کی جو قریب وہاں سے کھانا شروع کریں گے بیچ سے کھانا نہیں اٹھائیں گے آپ آپ اپنے قریب سے کھانا شروع کریں گے اگر کھانا سب ایک جیسا ہے تو لیکن اگر کھانا مختلف اس کے اندر مان لیجئے کچھ چیز آپ کے پاس ہے کچھ چیز وہاں رکھی ہوئی ہے اور آپ کو اس کو کھانے کی خواہش ہے تو ایسی صورت میں انسان لے سکتا ہے لیکن اگر کھانا ایک ہی ہے سب تو آدمی کو درمیان سے نہیں کھانا ہے اپنے کنارے سے کھانا ہے ٹھیک ہے تو وسط کا معنی ایک ہوتا درمیانی اور درمیانی اس لیے ہوتا ہے کہ جو حق ہوتا ہے وہ غلو کے درمیان اور تقسیر کے درمیان ہوتا ہے اس لیے اس کے اندر درمیانی کا بھی پہلو اور معنی پایا جاتا ہے تو وسطیت کا معنی اور مفہوم یہ ہوا کہ افراد اور غلو افراد اور تفریح اور غلو اور تقسیر کے درمیان عدل و انصاف پر جو قول مبنی ہو اس کو اعتدال اور اس کو وسطیت کہا جاتا ہے بات سمجھ آ گئی اور تقسیر غلو معنی ہوتا ہے کسی کے مقام کو اونچا کر دینا تقسیر معنی ہوتا ہے کسی کو اس کے مقام سے نیچے گرا دینا افراد کا معنی بھی یہی ہے کہ کسی کو اس کے مقام سے اونچا کر دینا تفرید کا معنی کسی کو اس کے مقام سے نیچا کر دینا تو افراد اور تفرید یعنی غلو اور تقسیر کے درمیان عدل پر مبنی جو قول ہو اور جس کے اندر خیر ہو شر نہ ہو اس کو اعتدال کہا جاتا ہے لہذا اعتدال یہی ہے کہ اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کے اوپر حد نافذ کی جائے اگر کوئی شراب پیتا ہے اس کے اوپر حد نافذ کیا جائے اگر کوئی چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں اگر کوئی کسی پر الزام تراشی کرتا اس کے اوپر حد نافذ کی جائے یہی عدل ہے یہی اعتدال ہے یہی وسطیت ہے کیونکہ یہی حق ہے تو حق اعتدال کیا ہوا جس کا ثبوت ہوگا قرآن و حدیث سے اور صلب صالحین کے فہم کے مطابق ہوگا اسی کو اعتدال اسی کو وسطیت کہا جاتا ہے وسطیت اپنی عقل کے مطابق نہیں طے کیا جائے گا کہ ہم درمیانی راہ کو اپنا لیں ورنہ پھر میں نے بتایا نا کہ منافق بھی وسطیت کے اندر آ جائیں گے متدلا بھی وہ سطح قوم آ جائے گی حالانکہ یہ معنی اور مفہوم مراد نہیں ہے تو وسطیت کا معنی یہ ہے کہ وہ حق جو غلو اور تقسیم کے درمیان ہوتا ہے عدل کی بنیاد پر ہوتا ہے اور کتاب اللہ اور سنت رسول سے دلیل ہوتی ہے اسی کو اعتدال کہا جاتا ہے اگر اس کے اندر شرطیں نہ پائی جائیں تو وہ اعتدال نہیں ہے وہ کیا ہے وہ اعتدال نہیں ہے اگرچہ انسان اس مفہوم کو اس اصطلاح کو پہلے استعمال کرے لیکن حقیقت یہ ہے کوئی اعتدال نہیں ہوگا وہ وسطیت نہیں ہوگی کیونکہ اس کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول سے دلیل چاہیے تو مصنف فرماتے ہیں یہاں پر کہ بلحم الوسط و فی فرق العما کی اہل سنت الجماعت جو ہیں یہ امت کے اندر جو فرقے ہیں ان کے اندر یہ درمیانی راہ پر ہیں یا اعتدال پر قائم ہیں کما ان یہ الوسط و فی العم جس طریقے سے یہ امت سابقہ امتوں کے مقابلے میں معتدل امت ہے اعتدال پر قائم ہے آگے چل کر کے مصر رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کریں گے کہ یہ امت جو فرقے ہیں اسلام کے نام پر بنے ہیں ان میں کیوں اعتدال پر ہے ان کا کیسے اعتدال پر قائم ان کا کیا اصول ہے ان کا کیا عقیدہ ہے آگے چل کے بیان کریں گے لیکن یہاں پر انہوں نے جو بات بیان کی ہے کہ امت دیگر امتوں کے مقابلے میں اعتدال پر قائم ہے آپ دیکھیں یہود و نصارہ کو ان کے کیا عقیدے ہیں اللہ رب العامن کے بارے میں یہودی اللہ رب العامن کے بارے میں بڑی تنقید کرتے ہیں اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم اغنیاں ہیں مالدار ہیں عید اللہ مغلولہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اللہ کے دونوں ہاتھ جو ہے بدھے ہوئے ہیں ہے کہ نا اس طریقے سے انبیاء کا قتل کیا انہوں نے بچھڑی کی انہوں نے پوجا پاٹ کر لی ان لوگوں نے وزیر کو اللہ رب کا بیٹا انہوں نے قرار دیا تو اس طریقے سے آپ دیکھیں گے ان کے یہاں اللہ العالمین کے تعلق سے کتنی گمراہیاں پائی جاتی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے بارے میں آپ دیکھ لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت ان کی قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تین خدا میں سے خدا مانتی ہے کچھ لوگ ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور ان کو بھی پکارتے ہیں تو یہ دونوں قوموں کے درمیان میں اگر آپ اس امت کے عقیدے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دونوں کی گمراہیوں کے درمیان امت ہے تمام انبیاء کو اللہ کا برگزیدہ بندہ مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے پیغام کو سب تک پہنچا دیا انبیاء کے قتل کرنا بڑا جرم حرام ہے کسی انسان کا قتل کرنا نہ یہ حرام ہے شریعت کے اندر تو انبیاء کا قتل کرنا کیسے جائز ہوگا یہ تو بہت بڑا جرم ہے یہ انبیاء کی قاتل قوم یہودی قتل کرنے والے لوگ ہیں یا اس طریقے سے انبیاء کی شان کو آگے بڑھا دینے والے یا ان کی شان کو کم کر دینے والے یہ امت مسلمان کسی کی شان کو اس کے حق سے آگے نہیں کرتی ہے اور امت مسلمہ میں مراد وہ لوگ جو صحیح راستے پر ہیں ورنہ امت کے اندر ایسے لوگ فرقے پیدا ہو گئے جنہوں نے نبی کی شان میں غلو کیا اور لیے اولیا کی شان میں غلو کیا اپنے اما کی شان میں غلو کیا اور ان کا جو مقام اس مقام سے ان کو آگے کر دیا لہذا یہاں امت سے مراد وہ لوگ ہیں جو صلب صالحین صحابہ کی جماعت اور ان کے راستے پر قائم ہیں ورنہ اس امت کے نبی سے لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے انبیاء کے سے اونچا اپنے ائمہ کا مقام دے دیا اپنے ائمہ کو معصوم مانتے ہیں اور اس طریقے سے کہتے ہیں کہ انہیں سے ہم سب کچھ مانگ لیں گے اللہ کے دامن میں کیا رکھا ہے سب کچھ نبی سے مانگ لیں گے فلاں پیر صاحب سے مانگ لیں گے ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے ایسے ایسے بھی فرقے اور لوگ پائے جاتے ہیں لہذا یہاں مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو سلب صالحین کے راستے پر قائم اور دائم وہ لوگ برا دیں یہاں پر تو آپ دیکھیں یہ امت انبیاء کے بارے میں نہ غلو کا شکار کہ ان کو روحیت اور ربویت کا درجہ دے دے نہ ان کے بارے میں تقسیر کرتے ہیں یہودی ہنستے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ولد زنا کہتے ہیں کہ ناجائز اولاد ہیں عیسیٰ علیہ السلام یہ کتنی بڑی کوتاہی گستاخی ہے ہنستے ہستے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں تو یہ امت ان تمام کوتاہیوں سے ان تمام گستاخیوں سے پاک ہے اور جو غلو کرتے ہیں کہ انہیں اللہ کا بیٹا مانتے یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک سمجھتے ہیں ان سے بھی امت پاک ہے ان کو اللہ تعالیٰ کا بندہ سمجھتے ہیں ہم لوگ اور یہ کہ اللہ نے ان کو نبی بنایا کسی کتاب دی کسی کتاب نہیں دی اللہ نے بغیر باپ کہتے عیسیٰ اسلام کو پیدا کیا تو یہ سارے عقیدے ہم انبیاء کے بارے میں رکھتے ہیں اللہ رب العالمین کے بارے میں رکھتے ہیں جبکہ کہ وہ سارا یا تو ان کے ہاں غلو ہے یا تو ان کے ہاں تقسیر اور گستاخی ہے شام میں کوتاہی پائی جاتی ہے اس طریقے سے آپ عبادات کا معاملہ لے لیجئے سب سے پلیت قوم نصارہ قوم ہے نصارہ ناپاکی رہے تو بھی عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں ہے آپ یہودیوں کو دیکھیں گے اگر ان کے کپڑے کے اندر گندگی لگ گئی ہے اس کا خرچنا اس کا کاٹ دینا ضروری ہے پانی نہیں استعمال کرتے وہ لوگ اس کا کاٹ دینا یا اس کا خرچ دینا ان کے لیے تب جا کر کے انسان پاک ہوتا ہے اب شریعت کے اندر نہ یہ چیز ہے نہ یہ چیز ہے اللہ کے درمیان اللہ کے سامنے انسان کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے پاک صاف ہو کر کے وضو کر کے کھڑا ہوتا ہے پانی سے انسان پاک ہوتا ہے اللہ نے پانی کو اس لیے یعنی اس کی جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ اللہ ربانی پانی کے ذریعے سے لوگوں کو پاک کرتا ہے تو پانی سے انسان کو پاکی ملتی ہے ناپاکی میں انسان اللہ کی بات نہیں کرتا ہے یعنی نہیں نماز نہیں پڑھتا ہے جن چیزوں کے لیے پاکی انسان کے لیے ضروری ہے نماز جیسے مان لیجیے تو اس کے لیے انسان کیا کرتا ہے وضو کرتا ہے اور ایسے ہی اگر گندگی لگ گئی کپڑے کے اندر پانی استعمال کر لیتا ہے نہ وہ نجس رہتا ہے اور نہ ہی اپنے کپڑے کو کاٹتا ہے نہ اپنے کپڑے سے نجاست کو کھرچ دیتا ہے کینچی سے یا کسی چیز سے اس طریقے سے بھی نہیں کرتا ہو تو یہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے ہاں جو چیز پائی جاتی ہے ان کے درمیان یہ اعتدال ہے آپ قصاص کی بات لے لیجئے یہودیوں کے ہاں پیساس کے اندر صرف اور صرف قتل ہے یعنی اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو صرف پیساس لے سکتا معاف نہیں کر سکتا دیت نہیں لے سکتا نسارا کیا ہے ہاں اس کے برعکس ہے نسارا کے یہاں صرف معاف کر سکتا ہے کسی کی جان نہیں لے سکتا وہ اگر کسی نے کسی کو نہ قتل کر دیا ہے تو وہ معاف کرے یہ وہ قتل نہیں کر سکتا بدلے کے طور پر یہودیوں کے ہاں صرف قتل ہے قصاص میں نہ کسی کو قتل کر دیا اس کی سدائی کو اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا معاف نہیں کر سکتا دیت نہیں لے سکتا نصارہ کے ہاں قتل ہی نہیں کر سکتا اس کو معاف کرنا ہی ضروری ہے اسے نصارہ کے قول بہت مشہور ہے ہم لوگوں کے یہاں کہ اگر کوئی آپ کو ایک تھپڑ مارے گال پہ آپ دوسرا کال بھی اس کے سامنے پیش کر دیجیے چلو اس پر بھی مار دو ٹھیک ہے تو ان کے یہاں یہ چیز پائی جاتی ہے یہ دین آپ دیکھیے اس دین کے اندر دونوں چیزیں ہیں آپ چاہو تو قصاص لے لو اگر آپ معاف کرنا چاہو تو معاف بھی کر سکتے ہو چاہو دیت لے لو تین چیزیں شریعت کے اندر ہیں قصاص بھی لے سکتے ہیں آپ اگر نہیں معاف کرنا چاہتے یا دیت لینا چاہے دیت لے لیجیے اگر وہ بھی نہیں چاہتے معاف کرنا چاہتے تو ہم معاف بھی کر سکتے تو یہ جو مت ہے ان دونوں گمراہیوں کے درمیان ہے کہ نہیں ہے ایک یہاں صرف قصاص ہے ایک یہاں صرف معاف کرنا ہے اس امت کے اندر تینوں چیزیں ہیں قصاص بھی ہے معاف کرنا بھی دیت بھی ہے دیت ایک ان کے یہاں نہیں تھی اس کی شریعت کے اندر دیت رکھی گئی ہے تو اس طریقے سے یہ امت معتدل قوم ہوئی ان کے مقابلے میں قصاص کے مقابلے میں کھانے پینے کی چیزیں آپ دیکھ لیجئے اس میں بھی دونوں سارا کیونکہ یہی دو آسمانی دین ہیں اس وقت اسی لیے ان دونوں کا جو ہے جائزہ اور مقابلہ امت مسلمہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے یہ معتدل قوم ہے کس طریقے سے اللہ ان کے اندر وسطیت پیدا کر رکھی ہے کہ اردو نصارہ کے اندر یہ دونوں افراد اور تفرید کا شکار ہیں نصارہ تمام محرمات اور خباعش ہر چیز کے کھانے کے قائل ہو آپ کے لیے سور حلال ہے آپ کے لیے ہر خبیص چیز حلال ہے کتا کھا سکتے ساری چیزیں آپ کھا سکتے نصارہ کے یہاں یہودیوں کیا یہ ہے کہ ہر وہ جانور جو ناخون والا وہ کھانا آپ کے لیے حلال نہیں ہے اور یہ ساری چیزیں ان کے سختی کی بنیاد پر اللہ رب العالمین پر حرام کر دی اس امت کے اندر کیا ہے کہ پاکیزہ اور حلال چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے حلال کیا جو جانور خبیص ہیں چیڑ پھاڑ کرنے والے ہیں درندے ہیں ان جانوروں کو شریعت کے اندر حرام کر دیا گیا ایسے ناخن والے جانور بھی ہمارے لیے حلال ہیں آپ دیکھیے بکرا ہوتا ہے یا اس طریقے سے آپ دیکھیے جو ہے کیا نام ہے گائے اور بیل ان کے اندر ناخن وغیرہ ہوتا ہے یا اس طریقے سے آپ جو چرند اور پرند کو دیکھ لیجئے جن کے اندر ناخون ہے اگر وہ شکار کرنے والا نہیں ہے اپنے پنجے سے تو آپ کے لیے حلال ہے اس لیے باز اور گدھ اور چیل کیوں حرام ہے کیونکہ وہ اپنے پنجے سے شکار کرتا ہے تو اگر اس کا ناخون اتنا سخت ہے کہ اس سے وہ شکار کرتا ہے تو وہ چیز آپ کے لیے حلال نہیں ہے لیکن اگر اس کے ذریعے شکار نہیں کرتا ہے آپ دیکھ لیجئے جو کبوتر ہے یا اس طریقے سے اور بہت ساری چڑیاں ہیں وہ ہمارے لیے آپ کے لیے حلال ہے کیونکہ وہ اس سے شکار نہیں کرتا حالانکہ اس کے پاس ناخن ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ اس سے شکار نہ کرنے کی وجہ سے وہ آپ کے لیے ہمارے لیے شریعت کے حلال کر دیا گیا تو یہ امت معتدل قوم ہے دیگر امتوں کے مقابلے میں جو امتیں گزر چکی ہیں اور جو اہل سنت اور جماعت ہیں سرب ساحل کے عقیدے اور منحط پر رہنے والے جو لوگ ہیں یہ امت کے اندر جو فرقے پیدا ہوئے ان کے درمیان یہ معتدل قوم ہے ان کے ہاں غلو نہیں ہے ان کے ہاں گستاخی اور تقسیم نہیں ہے ان کے ہاں عدل اور انصاف ہے اور ان کے ہاں خیر ہی خیر ہے اس لیے ہر وہ قول جو کتاب اللہ اور سنت رسول سے شرب صارحین کے فہم کے مطابق ثابت ہوگا وہی معتدل قول ہے وہی چاہے آپ کا نفس گوارہ کرے نہ گوارہ کرے چاہے معاشرہ اسے قبول کرے نہ کرے کیونکہ شریعت اللہ رب العالمین کا دین ہے اللہ رب العالمین کا دین ہے اور قیامت تک رہنے والا دین ہے اس لیے انسان اپنی عقل کے مطابق وسطیت کی اور اعتدال کی تعین نہیں کر سکتا کہ ہم کو جو درمیانی قول نظر آ گیا ہم اس پر عمل کر لیں جو ہم کو بھی بچاوا راستہ مل گیا ہم اس کے اوپر عمل کر لیں ہو سکتا ہے بہت کچھ مسائل میں ایسا ہو درمیانی قول ہو لیکن اس کے لیے بھی دلیل چاہیے اگر دلیل نہیں ہوگی تو ایسی صورت میں وہ شر ہوگا وہ خر خیر نہیں ہوگا منافقین بھی اگر آپ دیکھیں گے تو معتدل قوم ہو جائے گی اگر یہی صرف درمیانی والا راستہ اگر دیکھیں گے تو ایسی صورت میں وہ بھی معتدل قوم بن جائے گی حالانکہ وہ معتدل قوم نہیں ہے اللہ نے کیا فرمان ان کے بارے میں ان المنافقین فی درک بن النار منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر رہیں گے تو یہ ہے اعتدال کا معنی اور مفہوم یہ وسطیت کا معنی اور مفہوم کہ وہ اس کے اندر غلو نہ ہو اس کے اندر تقسیر نہ ہو عدل پر مبنی قول ہو سرب صارحین کے فہم کے مطابق ہو وہ اعتدال ہے اگر اس سے ہٹ کر کے یہ شرطیں اور چیزیں نہ پائی جائیں تو قول معتدل قول نہیں ہوگا اب بہت سارے لوگ رزم کا انکار کرتے ہیں کہتے ہیں رزم نہیں ہے اسلام کے اندر ٹھیک ہے اس کا انکار کر خوارج لوگوں نے رزم کا انکار کر دیا کہا قرآن میں رجم کا ذکر نہیں ہم نہیں مانیں گے اس کو ان کیا رجم نہیں ہے وہ نہیں مانتے ہیں رجم کو تو یا کوئی آج کے دور میں اس کا انکار کرے یا دنیا کی ترقی کر چکی ہے لہذا یہ سب دقیان ہے پرانے زمانے کے لحاظ سے ٹھیک تھا آج پڑھی لکھی قوم ہے سب مثقف ہے پڑھے لکھے لوگ لوگ ہیں اور تھوڑی سزا دے دینا بھی ان کے صحیح راستے پر آنے کے لیے کافی ہے ان کو جیل میں ڈال دیا جائے یہ سب قول کیا ہوگا اعتدال کے خلاف ہوگا تو ان کی وہی ہے جو اللہ کے کتاب سے نبی کی سنت ثابت ہو وہی اعتدار چاہے ہمارے اور آپ کی سمجھ آئے نہ آئے یا معاشرے کے موافق ہو نہ موافق ہو معاشرے کے موافق ہو یا موافق نہ ہو کیونکہ دین اللہ ابراہین کا شریعت اللہ ابراہین کی ہم سب اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں اللہ کے حکم کے مطابق انسان کو زندگی گزارنا اور دین اللہ ابراہین کا حکم ہے لہذا جو کتاب اللہ سنت رسول کے موافق ہوگا وہی اعتدال ہوگا تو یہ اعتدال کا معنی اور مفہوم ہے جو صحیح مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ورنہ ہمارے معاشرے میں تدار کے نام پر بڑی گمراہیاں پھیلا رہے ہیں اور ہر چیز کو آپ کے لیے حلال کر دے رہے ہیں کہ آپ سب چیز جائز آپ کے لیے ہر چیز جائز ہے گانا بھی جائز آپ کے لیے آپ جو ہے سب کی سنو آپ کو جو سننا ہے وہ آپ لے لو کسی پر انکار مت کرو سب کے ساتھ کو لے کر لو سب صحیح ہے سب کی سنو یہ اعتدال نہیں سب کی سننا اعتدال یہ ہے کہ جو صحیح راستے پر ہیں ان سے سنا جائے جو سلف سارن کے عقیدے منہج پر ان سے سنا جائے یہ اعتدال ہے یہ اعتدال نہیں کہ ہر ایک کی سنوا کیونکہ لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے حق کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے خاص طور سے اگر انسان کی زبان میں تاثیر ہے اور اس کی زبان میں جادو ہے تو اس کا اثر پڑتا ہے لوگوں کے اوپر لوگ آج اسی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اپنی زبان کی وجہ سے یا ادب کی وجہ سے یا ان کی زبان میں تاثیر اور شیرینی ہے اس کی لوگ سے لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں لوگ ان سے متاثر بڑا اچھا لگتا ہے اچھا وہ ہے جو کتاب اللہ سنت رسول کے موافق ہو یہ نہیں کہ ہماری فہم کے مطابق ہو ہمارے کام کو اچھا لگے ہمارے زبان کو اچھا لگے زبان کو بہت ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں لیکن وہ چیز اچھی نہیں ہوتی ہے ڈاکٹر نے منع کر دیا آپ نہیں کھا سکتے اس کو آپ بیمار ہیں نہیں کھا سکتے اس کو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں لہذا اچھی چیز وہ ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے کے مطابق ہوگی صاحب کے فہم کے مطابق ہوگی تو اعتدال یہ ہے یہ یہ نہیں کہ سلح کل اپنا لیا جائے سب کے پاس جاؤ جو ہے بدتیوں کے یہاں بھی جائیے ان کے پروگراموں میں جائیے اور اس طریقے سے وہاں جا کر کے ان کی بات کیجیے سلح کل کر لیجیے اور کوئی کچھ منا رہا ہے کوئی کسی دھرم والا جو منا رہا اس کے اندر بھی جائیے اور جب دیوالی آئے کرسمس آئے مبارکباد دے دی یہی اعتدال ہے نوز بلّہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اعتدال ہے یہی درمیانی راہ ہے کہ قسمت یہ کہ آپ ان کو مبارکباد دیجیے دیوالی کی مبارکباد دے دیجیے فلاں کے دے دیجیے اعتدال والا دین ہے درمیانی والا دین ہے سب کو مبارکباد دے دو کوئی حرض کی بات نہیں ہے سب کے یہاں چلے جاؤ جو دے اپنے دین اور اپنے مذہب کی مناسبت سے سب ان سے لے لو کوئی حرض کی بات نہیں ہے اسلام کے اندر اعتدال ہے اسلام کے اندر رواداری ہے رواداری معاملات کے اندر ہوتی ہے دین کے نام پر رواداری نہیں ہوتی ہے دین کے نام پر رواداری یہ گمراہی ہوتی ہے اعتدال یہ رواداری اخلاق کے اندر ہے معاملات کے اندر ہے اس کے اندر رواداری ہوتی ہے دین میں رواداری نہیں ہوتی کہ اپنا دین چھوڑ دیں اور کہیں کہ جو ہے اسلام کے اندر رواداری ہے اسلام کے اندر اعتدال ہے تو یہ غلط مفہوم ہے جو آج بہت زیادہ غرب سے یورپ سے متاثر ہیں یا نوجوان طبقہ ہے اور یونیورسٹیوں کے اندر کالجوں کے اندر پڑھنے والے لوگ ہیں وہ لوگ آج کل اعتدال کا معنی مفہوم یہی سمجھتے ہیں مندروں میں جاؤ مندروں کی صفائی کرو مندروں میں جا کر کے وہاں کھڑے ہو کر کے جو ہے جا کر کے اپنے دین کی تبلیغ کرو دین کے ساتھ کرو یہی لوگ اعتدال سمجھتے ہیں یہ سب اعتدال نہیں ہے یہ آپ کو دین کو سلب سارین کے فہم کے مطابق سمجھنا ہے آپ کو سلب سارین کے فہم کے مطابق سمجھنا ہے اپنے فکر کو قرآن و سنت کے موافق ہمیں بنانا جی ہاں تو یہ اعتدال ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا آگے انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اللہ کے جو اسماں ہیں یا طریقے اسلام کے جو اصول مبادی ہیں ان میں اہل سنت الجماعت کس طریقے سے معتدل ہیں کس طریقے وسطیت پر ہیں ان تمام چیزوں کو تقریباً پانچ اصول انہوں نے بیان کیا ہے ان کے اندر ان تمام باتوں کو ثابت کریں گے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ ہمیں صلب سالین کے فہم اور عقیدے پر قائم رکھے اور اللہ ہمیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے اور توحید اور سنت پر قائم رکھے صلب سالین کے عقید و مناظ پر قائم رکھے امین جزاکم اللہ خیر وسلم محمد والا علیہ وصحب اجمعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ابو تعالی